حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے تو آپ کے سلام پھیرتے ہی عورتیں اٹھ کھڑی ہوتی تھیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے سے پہلے کچھ دیر اپنی جگہ تشریف رکھتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 932